لہٰذا اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو تم ہی سربلند رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہر کس برباد نہیں کرے گا